قال عليك بالصوم فإنه لا عذر له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عذر له رواه الإمام النسائي في سننه علام الإمام الباني رحمة الله عليه وغيره من الأئمة معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے جو سنن نسائی کی ہے اور صحیح حدیث ہے اس کی روایت کرنے والے ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کا حکم دیجئے مجھے عمل کا حکم دیجئے اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے مرنی بے عمل دخرونی الجنا ایسے عمل کا مجھے حکم دیجئے یا میری رہنمائی کیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو آپ نے فرمایا علیہ کا بسوم تم سوم کو روزے کو لازم پکڑ لو فن اللہ کیونکہ روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عمل کا حکم دیجئے کہ میں وہ عمل کروں ایک عمل تمہارے نبی نے بتا دیا روزہ رکھیے تو اور ان کی خواہش ہوئی کہ اور کوئی عمل بتائیں کہ اسے میں انجام دوں تو پھر انہوں نے یہی بات کہی تمہارے نبی نے فرمایا کہ علیہ کب اللہ تم روزے کو لازم پکڑ لو یعنی کثرت سے روزے رکھو کیونکہ روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے <clears throat> یہ حدیث اور نسری کی جیسا کہ میں نے بیان کیا اور اس حدیث کا بقیہ بھی ہے یا اس حدیث کے اندر جو شروع کے الفاظ ہیں وہ یہاں مسن جو ہے نہیں بیان کیے گئے ہیں لیکن حدیثوں کے اندر وہ آتا ہے اور وہ شروع کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو امام الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے ابو امام الباہلی کے بارے میں ہم کچھ جان لیتے ہیں کہ وہ کون ہے ابو امام الباہلی یہ ان کا نام تھا سودی بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ اور یہ آخر وقت میں شام منتقل ہو گئے تھے اور ملک شام ہی میں ان کی وفات ہوئی سن چھیاسی ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اکیانوے سال کی ان کو عمر ملی انہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی اور جنگوں کے اندر شرکت فرمائی اور صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے باقاعدہ بایت کی تھی جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا ہے بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں اور ان کی زیادہ تر حدیثیں اہل شام سے مروی ہیں کیونکہ وہ شام منتقل ہو گئے تھے ابو امامہ الباہری رضی اللہ تعالی عنہ تو اس حدیث کا جو شروع کے الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں وہ کہتے ہیں ابو مول باہلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کی تیاری کی تو میں آپ کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادو اللہ علی بھی شہادہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے یا میں جنگ کے اندر شہید کر دیا جاؤں قتل کر دیا جاؤں اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجیے دیکھیے صحابی آتا ہے اور اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ کے رسول سے نہیں کچھ مانگتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجیے آمس الدعوات ہیں نبی ہیں نبی کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے لہذا آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے تو ہمارے نبی نے کیا کہا اللہ مسلم ہوں غنم ہوں اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما ان کو صحیح سالم رکھ اور انہیں مال غنیمت عطا فرما وہ کہتے ہیں کہ فضو ہونا ہم نے غزوہ کیا فسلمنا نہ و غنیم نہ ہم محفوظ بھی رہے اور ہمیں مال غنیمت بھی ملا یعنی ہماری جان محفوظ رہی اور اس طریقے سے ہمیں جنگ کے اندر کامیابی ملی کہتے ہیں کہ سم انشا شاہ غزبن آخر پھر ہمارے نبی نے ایک دوسرے غزبے کی تیاری کی تو پھر میں اللہ کے سر کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا درجہ نصیب فرمائے تو ہماربی نے پھر وہی بات کہی اللہ مسلم ہوں مغنم ہوں اللہ تعالیٰ تو ان کی سب کے حفاظ فرما اور انہیں مال غنیمت عطا فرما تو کہتے ہیں کہ ہم نے غزبہ کیا تو ہم محفوظ رہے اور ہمیں مال غنیمت بھی ملا پھر تیسری بار ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبے کی تیاری کی یا اس کا اعلان کیا تو میں ہم اپنے نبی کے پاس گیا تو میں نے پھر وہی بات کہی تو ہمارے نبی نے پھر یہی کہا کہ نہیں وہ کہتے کہ جب میں تیسری بار گیا تو پھر میں نے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے لیے آپ دعا کر دیں شہادت کی تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے پھر یہی بات کہی اللہ وسلم ہوں غنم ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے افاظ فرما اور اس طریقے سے انہیں مال غنیمت فرما تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس تین مرتبہ آیا تینوں بار آپ نے ایسی بات کہی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمارے اپنے نبی سے کہا کہ مرنی بے اللہ بھی کہ مجھے ایسا کام کرنے کا حکم دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے تو ماں نبی فرمایا کہ علیہ کبھی سوم فعین نہ یا فعین نہ تم روزے کو لازم پکڑو کیونکہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے آپ ذرا دیکھیں کہ تین تین مرتبہ انہوں نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کے لیے درخواست کی دعا کی اور ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں ان کی حفاظ ان کو مال غنیمت عطا فرما یہ حدیث ہمارے نبی کے لیے یعنی آپ کی نبوت کی مزداق ہے کیونکہ ابو امام الباہر رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں ان کو وفات نہیں ہوئی موت نہیں ہوئی بلکہ بستر پر ان کی وفات ہوئی حالانکہ وہ شہادت کی تمنا لے کر کے ہمارے نبی کے پاس تین مرتبہ اور جب ہمارے نبی نے انہیں یہی کہا کہ تمہیں غنیمت ملے اور اس طریقے سے تمہاری حفاظت ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تیسری بار یہ کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو ہمارے نبی نے فرمایا تم روزے کو لازم پکڑو تم روزے کو لازم پکڑو اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ابو امام الباہلی کے گھر میں دن میں دھواں نظر نہیں آتا تھا بہت کم دکھتا تھا دھواں اور جب دھواں دکھتا تھا دن میں تو ہم یہی سمجھتے تھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کے گھر پہ مہمان آیا ہوا یعنی اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اور آپ کی اس وصیت کی انہوں نے پاسداری کی اس پر عمل کیا اور ہمارے نبی کی وصیت صرف ابو عمر باہلی کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری امت کے لیے ہر شخص کے لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کا شوق اور جذبہ کہ اللہ سور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جب ان کے پاس آتے تھے تو ان سے نیک اعمال کی درخواست اور سوال کیا کرتے تھے اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رہنمائی فرمایا کرتے تھے شہادت کی تمنا لے کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنگ کے اندر موت دے دے میں اللہ راہ میں قتل کر دیا جاؤں لیکن ہمارے نے ان کے لیے جو دعا کی اللہ وسلم ہوں اگر میں ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ رب العامی وہی کے ذریعے سے بتایا کہ یہ شہید نہیں ہوں گے اور انہیں جنگ کے اندر موت نہیں آئے گی بلکہ بستر پر مریں گے وہی کے ذریعے صلی اللہ نے آپ کو بتایا اس لیے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم تین بار ان کے لیے یہی دعا فرمائی پھر نے ایک عمل کی درخواست کی ایسا عمل بتائیے اب شہاد کا درجہ تو شاید مجھے نہیں ملے گا یہ مقام مجھے نہیں ملے گا اور لہذا آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے تو تمہاربی نے فرمایا تم روزے کو کثرت سے رکھو جب یہ وصیت سنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس وصیت کی انہوں نے پاسداری کی اور روزہ رکھا انہوں نے ہمیشہ دن میں بہت کم ان کے گھر کے اندر دھواں نظر آتا تھا کھانا نہیں پکتا تھا دن کے اندر یعنی اس قدر پاسداری کی اور یہی ایک مومن سے مطلوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث قرآن کی کوئی آیت کوئی عمل معلوم ہو تو اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا وصیتوں کی پاسداری کی اس کا خیال رکھا اور اس پر مرتے دم تک عمل کرتے رہے لہذا ہمیں بھی ہمارا بھی سیوا اور دستور ہی ہونا چاہیے یہاں پر دو سوال ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے یا کوئی عمل نہیں ہے تو کیا روزہ سب سے بہتر عمل ہے کیا روزہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے کیا توحید سے نماز سے زکات سے بھی زیادہ یہ اور ظاہر یہاں پر نفری روزہ مراد ہے یہاں پر نفری روزے مراد ہیں تو کیا نفری روزہ سب سے زیادہ بہتر عمل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں یہ ہمارے بھی نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب حصر نہیں ہے کہ تمام اعمال میں سب سے بہتر عمل روزہ ہی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام جو اعمال ہیں دین کے اندر ان میں ایک بہتر عمل روزہ بھی ہے یہ حدیث کا مطلب ہے حدیث کے اندر حصر نہیں ہے کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں یعنی روزہ سب سے بہتر عمل ہو گیا گویا کہ توحید سے بھی زیادہ اور ایمان سے بھی زیادہ نماز سے بھی زیادہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو بہت سارے نیک اعمال ہیں انہیں میں سے ایک نیک عمل کیا ہے روزہ بھی ہے اس میں حسر مراد نہیں ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں جن میں آپ نے کسی اور عمل کو بہتر عمل قرار دیا جیسا کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی صحیح کی روایت کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ائی العمل احب اللہ کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو کون سا ہے تمہارے نبی فرمایا کے اسلاۃ اللہ وقت ہے نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا پھر کہتے میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے تمہارے نبی فرمایا بیر الوالدین والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا وہ کہتے پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے کہا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تو یہاں دیکھیے آپ نے نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنے کو سب سے افضل اعمال میں سے آپ نے قرار دیا تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی روزے کا معاملہ یہی ہے کہ روزہ نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل اور بہتر عمل ہے اس کا مطلب حسر نہیں ہے کہ روزہ ہی سب سے بہتر عمل ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہے تو یہ حادث اس بات کی تعین کرتی ہیں کہ جو معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف جواب دیا تو ایک تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر حصر نہیں ہے بلکہ یہاں پر نیک یہ مراد ہے کہ روزہ بھی نیک اعمال میں سے بہتر عمل ہے اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کی حالت کی رعایت کی جاتی ہے جو سوال کرنے والا ہے اس کی حالت کی رعایت کرتے ہوئے باقاعدہ آپ جواب دیا کرتے تھے آپ دیکھتے تھے کہ سوال کرنے والا کیسا ہے اور جب آپ کو اندازہ ہوتا تھا تو اس کے مطابق آپ جواب دیا کرتے تھے اس لیے آپ نے کسی سے یہ کہا کہ آپ کے لیے سب سے بہتر روزہ ہے کسی سے آپ نے کہا والدین کی خدمت ہے کسی سے آپ نے کچھ فرمایا کسی سے آپ نے کچھ فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ جو روزے جو سوال کرنے والا تھا اس کی حالت کو دیکھ کر کے آپ سوال کا جواب دیا کرتے تھے اس طریقے سے آپ کیا کرتے تھے تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی جو سوال کرنے کا وقت ہوتا تھا اس وقت کی رعایت کرتے ہوئے آپ سوال کا جواب دیا کرتے تھے جیسے مان لیجئے رمضان کا مہینہ آ گیا تو رمضان کے مہینے کا وقت کا خیال رکھتے ہوئے یا بقرعید کا وقت آ گیا قربانی کا وقت حج کا وقت آ گیا یہ اس طریقے سے جو اوقات ہوا کرتے تھے ان اوقات کی رعایت کرتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو جواب دیا کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ ہی سب سے بہتر عمل نہیں ہے بلکہ روزے روزہ بھی نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل ہے ایک تو ایک سوال کا جواب ہو گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سب یعنی روزے کتنی اہمیت کیوں ہے آخر روزے کی آخر اتنی اہمیت کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے روزہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان اگر سو کر کے بھی گزارتا ہے تو یہ عبادت اسے مل جاتی ہے یہ بات اسے مل جاتی ہے سو رہا ہے لیکن روزے سے ہے وہ تو یہ عبادت اسے مل جاتی ہے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخرت کے عذاب سے جہنم سے اور شہوات کے لیے ڈھال ہے اللہ کے سر صلی اللہ کے حدیث اشیا و وہ حسن حسین نعت روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کا قلعہ ہے یہ مسلم احمد کے حدیث ہے اور امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ ابامن ستر سال کی دوری سے اس کے جہنم سے دور کر دیتا ہے یہ بخاری کے حدیث ہے تو اسے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عمل ہے روزہ بڑی فضیلت والا عمل ہے تیسری چیز یہ ہے کہ روزے کے اندر تینوں صبر کی تین اقسام ہیں وہ سب کے سب اکٹھا ہو جاتی ہیں یعنی اللہ کے اطاعت پر صبر انسان روزہ رکھتا ہے عبادت کرتا ہے تو یہ اللہ کے اطاعت پر صبر ہو گیا نمبر دو اللہ کی اے اے اللہ کے اطاعت پر صبر اور اللہ تعالیٰ کی معاشیت سے صبر یعنی اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا انسان جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد کے اندر لگا رہتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے دوری اختیار کرتا ہے اس طریقے سے تقدیر پر صبر جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے کھانے پینے کی جو اسے تڑپ ہے اور جو اسے بھوک ہے یا پیاس لگی ہوئی ہے لیکن صبر کرتا ہے تو صبر کی تینوں اقسام اس کے اندر آ جاتی ہیں اس لیے بھی روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے چوتھی بات یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہے حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ فرمایا فطرت الرج الفی اہل ہی وہ مال ہی وہ نفس ہی وہ ولد ہی وہ جا رہی یعنی آدمی کی آزمائش کی جاتی ہے اس کی اہل بیوی میں اس کے مال میں اس کی ذات میں اس کی اولاد میں اور اس کے پڑوسی میں یعنی سب کے ساتھ اس کی آزمائش کی جاتی ہے یو کہ پھر ہوا و مسلاط و صدقہ و لمر بالمعروف اور نہیں المنکر اور پھر اگر آزمائش میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے کہ انسان ان کے حقوق ادا نہیں کر پاتا یعنی بال بچوں کے حقوق بیوی کے حقوق یا اپنی ذات کے جو حقوق ہیں یا پڑوسی کے حقوق ہیں اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کا کفارہ کیا ہوتا ہے روزہ اشیام و صلاح اور نماز و صدقہ اور صدقہ کرنا وہ عمر بالمعروف اور نیکی کا حکم دینا وہ نہ منکر اور منکر سے لوگوں کو روکنا یہ تمام عبادات اور نیکیاں یہ کفارہ بن جاتی ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو روزہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ روزہ بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ کے حدیث ہے کہ سیام اور قرآن العد روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے یہ بھی مسد احمد کے حدیث ہے اور انعام البائی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا اس طریقے سائن کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور ساتویں چیز یہ ہے کہ سوم کی حالت میں وفات پانا یہ خوشخبری ہے باعث سعادت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسند احمد کے عوام البائی نے صحیح قرار دیا کہتے ہیں کہ منسام یومن جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے ابتغاء وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خوشنودی چاہتے ہوئے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے خود امال ہو بہا اور اسی روزے پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے یعنی اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے دخل الجنہ تو جنت کے اندر داخل ہوتا ہے اس طریقے سے ایک دوسری بات ہے کہ من منخت ہو بے شیام یومن جس آدمی کے اختتام کسی دن کے روزے پر ہو جائے یری بھی وجہ اللہ اس روزے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے خوشنودی چاہتا ہے ادخل اللہ الجنہ تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرتا ہے یہ بھی صحیح روایت ہے اس کو صحیح قرار دیا تو روزے کی حالت میں وفات پا جانا یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے لیکن اگر کوئی آدمی روزہ رکھتے ہوئے مر جائے لیکن اس کے ایمان اور عقیدے کے اندر خلل ہے تو وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا لہذا اسی حدیثوں کا مطلب ہمیشہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو عام شرطیں بنیادی شرطیں ہیں جنت میں جانے کے لیے توحید خالص اور شرک سے دوری ان تمام چیزوں سے کو اپنانا ضروری ہے وہ شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے رکاوٹوں کا دور ہونا ضروری ہے اور شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے تب جا کر کے یہ اعمال اس آدمی کے لیے خوشخبری اور باعث سعادت بنیں گے ورنہ اگر ایک انسان شرک کرتا ہے اور وہ روزہ رکھتے ہوئے مر گیا تو کیا وہ جنت کے اندر جائے گا یقیناً جنت کے اندر وہ نہیں جائے گا لہذا اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں ان حدیثوں کا مفہوم وہی ہے کہ وہ شرک سے محفوظ ہو توحید خالص پر ہو بندوں کے حقوق ادا کرتا ہو اور اگر بندوں کے حقوق کے اندر کوتاہی ہے اس کے ہاں تو اور بندوں نے اگر معاف کر دیا دنیا کے اندر معاف کروا لیا یہ آخرت کے اندر اس کے اعمال کافی ہو گئے جنت کے اندر جائے گا لیکن اگر نہیں کافی ہوئی ہے بندوں نے نہیں معاف کیا تو جنت کے اندر جائے گا وہ لیکن توحید کی بنا پر اور شرک نہ کرنے کی بنا پر آخر میں ضرور جنت کے اندر آئے گا جی ہاں لیکن اگر شرک کرنے والا ہے تو کبھی بھی جنت کے اندر وہ نہیں جائے گا تو ان حدیثوں کا یہ اس لیے کہ جو بھی حدیثیں ہیں ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان روزہ رکھتے ہوئے اگر مر گیا اس کا کچھ بھی عمل ہو جنت کے اندر چلا جائے گا ایسا نہیں ہے باقاعدہ ان حدیثوں کا مفہوم یہی ہے کہ اس آدمی کے اندر توحید خالص ہونی چاہیے اور تمام شرک سے شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تب انسان جنت کا آدھار بنتا ہے اور آٹھویں بات یہ کہ سوم سے انسان کو تقوا حاصل ہوتا ہے روزے کا اصل مقصد ہی تقوا ہے تو یہ بھی اتنی ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں اس لیے روزہ اللہ کی نظر میں بہت ہی محبوب عمل ہے اور پھر ایک بات اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ مخفی عمل ہے مخفی یعنی ایسا عمل جس کی اطلاع بہت سارے لوگوں کو نہیں ہو پاتی ہے نہیں ہو سکتی ہے انسان اگر کسی کو نہ بتائے تو انسان کو پتہ نہیں چل پاتا کہ انسان روزے سے یا روزے سے نہیں ہے اور جو عمل مخفی جتنا زیادہ ہوتا ہے اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے سلب سے چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے لیکن پتہ نہیں چل پاتا تھا لوگوں کو گھر سے کھانا لے کر کے آتے تھے راستے میں غریبوں کو تقسیم کر دیتے تھے دوسروں کو کھلا دیتے تھے گھر والوں کو پتا چلتا تھا کہ روزے سے نہیں ہیں حالانکہ روزے سے ہوا کرتے تھے مہینوں گزر جاتے تھے اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چل پاتا تھا کہ روزے سے یا روزے سے نہیں تو ایک مخفی عمل ہے اس لیے یہ بہت محبوب عمل ہے دوسری چیز یہ کہ شہوات توڑنے کا ذریعہ شہوت انسان کے توڑنے کا ذریعہ ایک روزہ بھی ہے ہمارے بھی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے نوجوانوں تم میں سے جو روزہ شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے کیونکہ شادی سے انسان کی شرمگاہ کی نظر کی حفاظ ہوتی ہے اور جس کے پاس طاقت ہو روزہ رکھے کیونکہ روزہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے اور جہنم کو اللہ نے شہوات سے گھیر دیا لہذا جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ بہت بڑا ذریعہ روزہ بھی ہے جی ہاں تو اس لیے روزہ یہ بھی کہ اس سے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ روزے جو انسان رکھتا ہے اس کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے انسان بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے تو جو غریب فقرا مساکین ہیں ان کے دل ان کی ہمدردی ایسے آدمی کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے بھوک اور پیاس کے بعد جب انسان کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو ان نعمتوں کی کی قدر ہوتی ہے کیونکہ نعمت کا اندازہ انسان کو اسی وقت ہوتا ہے جب انسان نعمتوں کو یعنی کھو دیتا ہے یا نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں جب تک انسان کے پاس نعمتیں رہتی ہیں ان نعمتوں کا اندازہ انسان کو نہیں رہتا ہے یا ان نعمتوں کی قدر نہیں رہتی ہے انسان قدر کب کرتا ہے جب وہ چیز اس سے چھن جاتی ہے بیمار ہوتا ہے تب صحت کی قیمت اسے معلوم ہوتی ہے فقر و فاقہ میں مال کی ایک ایک روپے ریال دینار کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے جب نعمت چھنتی ہے تب جا کر کے انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے اور قدر ہوتی ہے تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جب اسے بھوکے پیاسے کے بعد کھانا ملتا ہے پانی ملتا ہے تو بھوک پانی اور کھانے کی قدر اس کے دل کے اندر بڑھ جاتی ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ نفس پر کنٹرول بھی روزے کے ذریعے سے ہوتا ہے نفس پر کنٹرول اور نفس پر کنٹرول یہ بہت اہم چیز ہے اس لیے روزے کی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر اور یہاں پر روزے سے مراد نفری روزہ مراد ہے اور بہت سارے نفری روزے ہیں فرض روزہ تو رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے اور جو قدرت رکھنے والا ہو اور اگر مسافر ہے کوئی قدر ہے تو بعد میں رکھے اس کی قدا کرنا اسے لیکن کچھ نفری روزے بھی شریعت کے اندر رکھے گئے ہیں جس کا انسان کو ایک اہتمام کرنا چاہیے اور نفری روزوں میں سے پیر کا روزہ ہے جمعرات کا روزہ ہے ایام بیز ہیں تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے عربی کے لحاظ سے ان دنوں کا روزہ رکھنا شوال کے چھ روزے ہیں ایسے عرفہ کا روزہ ہے یا اس طریقے سے محرم کا روزہ ہے خاص طور سے نو دس کا یا دس گیارہ کا یا اس طریقے سے شابان میں بکثرت روزے رکھنا یہ سب نفری روزے ہیں جسے انسان کو رکھنا چاہیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امام الباہ رضی اللہ عنہ کو روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی اور بڑی اہم وصیت رکھ کی آپ نے کی لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر امن پیرا اور یہ وصیت صرف ابو امام الباہلی کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے ہر شخص کے لیے ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق رائے فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے نیک امال کو قبول فرمائے اور ہر برے عمل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین وہ صلی اللہ علیہ محمد وہ علیہ و سالج اجمعین و جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ